والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان اللہ علیما حکیما اور تم پر حرام کر دی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ عورتیں جو جنگ کے بعد تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں اللہ نے تم پر ان احکام کو فرض کر دیا اور تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں سے مہر دے کر شادی کرنا حلال کر دیا گیا ہے بشرطے کے نیت نکاح کی ہو زنا کی نہیں پس ان سے جب بحیثیت بیوی تم فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کا مقرر شدہ مہر دو اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر تم دونوں میاں بیوی آپس میں کسی مبلغ کے گھٹانے بڑھانے پر اتفاق کر لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے بے شک اللہ بڑا علم والا بڑی حکمتوں والا ہے جو اجنبی عورتیں شادی شدہ ہوں گی ان سے شادی حرام ہوگی جب تک کہ ان کے پہلے شوہر طلاق نہ دے دیں یا وہ مر نہ جائیں اور وہ عورتیں طلاق یا وفات کی عدت نہ گزار لیں چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا لونڈی اور چاہے مسلمان ہوں یا کتابیا تاکہ دو مردوں کا نطفہ مل کر بچے کا نصب ضائع نہ ہو جائے لیکن اگر وہ شادی شدہ اجنبی عورتیں جہاد فی سبیل اللہ کی جنگی قیدی بن کر مسلمان کے پاس آ جائیں تو ممکن ہے کہ ان کے شوہر جنگ میں نہ مرے ہوں لیکن چونکہ دارالحرب میں شوہر اور خاندان سے ان کا تعلق ختم ہو گیا اور وہ لانڈی بن گئیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے ان کے مسلمان مالکوں کو ایک ماہواری گزر جانے کے بعد ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت دی ہے مسلم ابو داود ترمزی نسائی اور ابن ماجہ نے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ واقع اوتاس کے بعد جو جنگ حنین کے بعد پیش آیا کچھ ایسی عورتیں ہماری قید میں آ گئیں جن کے شوہر زندہ تھے تو ہم نے ان کے شوہروں کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ہم بستری کو برا سمجھا چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نے ان کے ساتھ ہم بستری کو حلال جانا اس آیت سے ثابت ہوا کہ اگر لونڈی کی ملکیت بے وراثت یا کسی اور وجہ سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل ہو جائے تو اس کا عقد نکاح منقطع ہو جائے گا ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ لانڈی کی طلاق چھ طرح سے واقع ہوتی ہے اسے بیچ دیا جائے آزاد کر دی جائے ہدیہ کر دی جائے ایک حیض گزر جائے اس کا شوہر اسے طلاق دے دے یا اس کا غلام شوہر بیچ دیا جائے لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ لونڈی کو بیچ دینا طلاق کے مترادف نہیں اور اس کی دلیل بریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ اپنے شوہر مغیث کے ساتھ رہے اور چاہے تو نکاح کو فسق کرا لے اور تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں سے مہر دے کر شادی کرنا حلال کر دیا گیا ہے بشرتے کہ نیت نکاح کی ہو زنا کی نہیں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس حکم عام کی بھی دیگر چند محرمات کے ذریعے تخصیص ہو چکی ہے وہ محرمات یہ ہیں عورت اور اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کو عقد نکاح کے ذریعے جمع کرنا عدت گزارنے والی عورت آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے لانڈی سے شادی کرنا آزاد عورت سے شادی کی قدرت ہوتے ہوئے لانڈی سے شادی کرنا چار بیویوں کے ہوتے ہوئے پانچویں بیوی نیز لعان کرنے والی عورت ہمیشہ کے لیے لعان کرنے والے مرد پر حرام ہو جاتی ہے جن عورتوں سے شادی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کے علاوہ کسی بھی عورت سے ایک مسلمان عقد زواج کے شرعی شروط کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیک وقت ایک سے چار تک شادیاں کر سکتا ہے اور لانڈی تو جتنی چاہے رکھ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس بیوی کا مہر مقرر ہو اور ایجاب و قبول کے ذریعے شادی تمام پائے اور اعلانیہ یا چھپے طور پر زنا کرنا مقصود نہ ہو آیت کا یہ حصہ دلیل ہے کہ شادی میں مہر دینا اللہ نے واجب قرار دیا ہے بغیر مہر کے شادی شریعت میں جائز نہیں ہے بس ان سے بحثیت بیوی تم فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کا مقرر شدہ مہر دو اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی تو اسے پورا مہر دینا ہوگا اور اگر ہم بستری نہیں کی ہے تو آدھا مہر دینا ہوگا اور اگر پہلے سے مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور ہم بستری بھی نہیں کی اور طلاق ہو گئی تو اسے کچھ مال دے دیا جائے گا حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت کے عموم سے نکاح متع کے جواز پر استدلال کیا ہے نکاح متع یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے ایک مدت معینہ تک کے لیے نکاح کر لے مثال کے طور پر ایک رات یا دو رات یا ایک ہفتے کے لیے شادی کرے اور اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد اسے چھوڑ دے ابن عباس اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے ضرورت کے تحت اس کو مباح کہا ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بعد میں رجوع ثابت ہے امام احمد سے بھی یہی منقول ہے ابن عباس ابئی بن کعب سعید بن جبیر اور سدی نے اس آیت کو یوں پڑھا ہے فمستم تا تم بہی من ہن فعتو ہن الا اجلم مسمہ کہ جن عورتوں سے تم ایک مدت معینہ تک کے لیے فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کا مقرر شدہ مہر دو مجاہد کا قول ہے کہ یہ آیت نکاح متع کے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن جمہور کی رائے اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ متع ابتدائے اسلام میں جائز تھا لیکن اس کے بعد قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا ان کی دلیل بخاری و مسلم کی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متع اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا اور مسلم نے صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متا کرنے کی اجازت دی تھی اب سن لو کہ اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے جس کسی کے پاس کوئی ایسی عورت ہو اسے چھوڑ دے اور تم نے انہیں جو رقم دی ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو اگر تم دونوں میاں بیوی آپس میں کسی مبلغ کے گھٹانے بڑھانے پر اتفاق کر لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے جب شوہر مہر کی پوری رقم بیوی کو ادا کر دے اس کے بعد بیوی اگر کوئی رقم شوہر کو واپس کر دے یا مؤخر کر دے یا اسے ہدیہ کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ مہر کی رقم اس کی ملکیت میں آ جانے کے بعد جسے چاہے وہ دے سکتی ہے